پیش لفظ اب تو یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ یہ دور خواتین کے لیے مختص ہو گیا ہے کبھی کبھی یہ احساس کچھ زیادہ ہی ہونے لگتا ہے مغرب اور اسلام کی تہذیبی کشمکش میں بھی ان کا مقام و منصف طے کرنے کا مسئلہ سر فہرست ہے ہمارے معاشروں میں انہیں ان کا مقام دلانے کی سرکاری اور غیر سرکاری کوششیں بھی کچھ زیادہ ہی نمایاں ہیں اسی کا ایک پہلو یہ ہے کہ احیاء دین کے لیے جو کوشش ہو رہی ہے اس میں بھی سرگرمی سے تعاون کرنے والوں میں خواتین ہی آگے ہیں نو مسلموں کی داستانیں پڑھیں تو اس میں بھی خواتین ہی زیادہ نظر آتی ہیں قرآن جو دعوت پیش کرتا ہے اس پر عمل میں مرد عورت کی تخصیص نہیں ہے گزشتہ کچھ عرصے سے عالم اسلام رجوع القرآن قرآن کی ایک مہم برپا ہے ادارے قائم ہو رہے ہیں فہم قرآن کے لیے مختلف طرح کے کورس اور نصاب تجویز کیے جا رہے ہیں درس قرآن کے دس دس روز کے سلسلے جاری ہیں جن میں ہزارہ مرد و خواتین شرکت کر رہے ہیں بعض حضرات تو خواتین کے نام تو اس حوالے سے خاصی شہرت حاصل کر چکے ہیں اسی سلسلے میں کویت کے رسالے المجتمع میں ایک سلسلہ مضامین شامل ہوا اس میں محترمہ سمیہ رمضان نے اپنے حلقۂ درس کا حال لکھا ہے محض تبلیغی قرآن پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ ہر دفعہ ایک آیت کا انتخاب کر کے شرکا نے اس پر عمل بھی کیا اور اپنے تجربات سے بھی آگاہ کیا عربی میں بہت سی اچھی اور مفید چیزیں موجود ہیں لیکن ہمارے اداروں میں تراجم کا کوئی نظم نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف عربی بلکہ بعض دوسری زبانوں کی مفید چیزوں سے بھی اردو جاننے والے محروم ہیں یہ محض حسن اتفاق ہے کہ ہمارے رفیق محمد ظہیر الدین بھٹی کو یہ سلسلہ پسند آیا اور اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اس کا ترجمہ کر ڈالا موصف کی اجازت اور شکریہ کے ساتھ اسے شائع کرنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے زیر نظر کتاب میں چودہ موضوعات کے تحت جو تجربات بیان کیے گئے ہیں ان میں قرآن پر عمل کے فوائد و ثمرات دو اور دو چار کی طرح واضح ہو کر سامنے آتے ہیں ان سے بنیادی عقائد درست ہوتے ہیں اور یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ مسلم معاشروں میں خواتین کو ایک جیسے مسائل درپیش ہیں یقیناً ہماری خواتین اس میں اپنے لیے بہت کچھ رہنمائی پائیں گی خواتین کے حوالے سے اس کتاب کی اشاعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مردوں کے لیے نہیں ہے مرد عموماً خواتین سے متعلق چیزوں کو زیادہ دلچسپی اور شوق سے دیکھتے اور پڑھتے ہیں امید ہے کہ وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عمل بالقرآن کی مشق کریں گے درس گاہوں میں مقیم طلبہ و طالبات کے لیے زیادہ موقع ہے کہ وہ اس کی مشق کریں اور اس پیغام کو اپنے گھرانوں اور خاندانوں میں لے جائیں مسلم سجاد السلام علیکم